حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ عقل قبیلے کے آٹھ آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور قبول اسلام ظاہر کیا پھر انہوں نے مدینے کی آب و ہوا کو موافق نہ پایا اور ان کے جسم کمزور پڑ گئے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی شکایت کی آپ نے فرمایا تم ہمارے چرواہے کے ساتھ اس کے باہر رہنے والے اونٹوں میں کیوں نہیں چلے جاتے کہ تم ان اونٹوں کے دودھ اور پیشاب پیو انہوں نے کہا ٹھیک ہے وہ وہاں چلے گئے اور اور اونٹوں کا دودھ پیشاب پیتے رہے وہ تندرست ہو گئے تو انہوں نے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کے چرواہے کو قتل کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پکڑنے کے لیے آدمی بھیجے انہوں نے ان لوگوں کو جا پکڑا چنانچہ ان کو آپ کے پاس لایا گیا تو آپ نے ان کے ہاتھ پاؤں سختی کے ساتھ کاٹ دیے اور ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیری پھر ان کو دھوپ میں پھینک دیا حتیٰ کہ وہ مر گئے سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار انتیس